کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیسا ہے کریڈٹ کارڈ کا جواب فارم بھرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں اگر اس کی پیمنٹ ہم نے چالیس دن میں نہیں کی چالیس دن کے اوپر ہو گئے تو اتنے پر اتنا سود لگے گا دستخط کیا آپ نے نہیں کی جب آپ نے دستخط کر کے سود کو ایکسپٹ کر لیا تسلیم کر لیا اور کسی وقت آپ بھول گئے اور پیمنٹ وقت پر نہیں ہوئی سود لگے گا یا نہیں لگے گا اور سود کا کم سے کم بھی جو سود کا گنا ہے اللہ رحم فرما اشاروں میں سمجھ جائیے چونکہ کیونکہ یہ ریکارڈ ہوتی ہیں گفتگو ہماری ماں بہنی بھی سنتی ہیں فرما کم سے کم سود کا گنا یہ ہے اپنی والدہ ماجدہ سے ستر مرتبے بدکاری کا گنا ہے اب ایسے فارم پہ کیوں دستخط کر رہے ہیں ہاں ایک بات جو میں نئی اسٹڈی کی ہو بتا رہا ہوں ایک کارڈ اب ایسا نکلا ہے یہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں چوری چکاریاں ہو رہی ہیں تو بینک نے ایک کارڈ ایسا نکالا جو بینک جاری کرتا ہے اور وہ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ یہ کارڈ لے کر آپ جب دکانوں پہ جائیں اور میں سمجھتا ہوں تھوڑے دن میں یہ عام ہو جائے گا ابھی ذرا مخصوص ہے تھوڑے دن میں عام ہو جائے گا سارے دکانوں پہ چلا جائے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ چالیس دن میں پیمنٹ کریں چالیس دن سے اوپر ہو جائیں تو آپ پر سود لگے گا بلکہ آپ دکان جائیے یہ کارڈ بینک جاری کرتا ہے سامان لینے کے بعد جب آپ کا کارڈ ادھر پنچ ہوا آٹومیٹک آپ کے حساب میں سے آپ کے پیسے کٹ گئے اس کو جائز کہا جا سکتا ہے کہ اس میں چونکہ وہ موقع ہی نہیں ہے کہ وہ جو دکاندار ہے آپ سے سود وصول کرے یا کوئی بینک وصول کرے یہ تھوڑے دن میں میں سمجھتا ہوں عام ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے سودا خریدا اور وہ کریڈٹ کارڈ جناب اپنی مشین سے گزارا اسی وقت آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے کٹ گئے اور اس کی حیثیت کے مطابق وہ کارڈ ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے ہاں تو پاکستان نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے دس ہزار ہزار بینک میں ہوگا تو پچاس ہزار لے لیں گے ایسا بھی نہیں ہو پائے گا فوراً پتا لگ جائے گا کہ حضرت کا ڈبا گول ہے بینک میں اس لیے وہ گویا ہی نہیں کرے گا یہاں ہمارے یہاں تو جانتے ہیں کہ جہاں سوئی نہیں جاتی پاکستانی ماں سریا گزر دیتے اس سے بچنا چاہتا اگر ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں